ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا بے شک جن لوگوں کی جانوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ اپنے حق میں ظالم تھے تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہ گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس سرزمین میں کمزور تھے وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی جہاں ہجرت کر کے چلے جاتے پس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری جگہ ہوگی اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دار القفر یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح سے دارالسلام یعنی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی دشمن کی طرف سے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا اور اللہ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بتایا ہے فرشتے ایسے لوگوں سے ان کی روح قبض کرتے وقت پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی تو وہ لوگ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم کمزور تھے فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین میں تم لوگوں کے لیے کشادگی نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے اور اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے اللہ نے اس آیت میں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے اس آیت کا پس منظر اور سبب نزول ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق جسے بخاری ابن المنظر اور ابن جریر وغیرہ نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد مکہ میں کچھ ایسے لوگ باقی رہ گئے جو دل سے مسلمان تھے لیکن کافروں کے ڈر سے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور تکلیف و آزمائش کے ڈر سے ہجرت بھی نہیں کی جب جنگ بدر ہوئی تو کافروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی گئے ان میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کے تیروں اور نیزوں سے مارے گئے مسلمانوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ تو مسلمان تھے اور مجبوراً میدان جنگ تک آئے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور آخرت میں ان کا انجام بتا دیا گیا البتہ اس انجام سے ان مردوں عورتوں اور بچوں کو مستثنی قرار دیا گیا جو واقعی معذور تھے جیسے کوئی اندھا تھا کوئی لنگڑا تھا کوئی بوڑھا ضعیف تھا اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے ہجرت کرنے سے مجبور تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اٹھانوے ننانوے میں بتایا کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا حافظ سیوتی نے علی کلیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت دار القفر سے ہجرت کے وجوب کی دلیل ہے اس سے صرف وہ شخص مستثنا ہوگا جو معذور ہوگا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اسلام میں دو قسم کی ہجرت واقع ہوئی ہے ایک تو دارالقفر سے الامن کی طرف جیسا کہ مصیبت زدگان مکہ کی حبشہ کی طرف دو بار ہجرت اور مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ابتدائے اسلام میں ہجرت دوسری دار القفر سے دار کی طرف ہجرت یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے مہاجرین مکہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے اس کے بعد مزید مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اس وقت ہجرت صرف مدینہ کے ساتھ خاص تھی جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ خصوصیت ختم ہو گئی اور کسی دار القفر سے کسی دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا